میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین میدان کربلا میں جب شہن شاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے نونے حالوں اور ناز کے پالوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تو امام علی مقام امام عرش مقام امام تشنا کام امام حمام رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر یہ ہم شکل پیمبر تھے پیارے اکالی سلا تو سلام کے ہم شکل تھے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہم اسرار پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزادے کو خود گھوڑے پر سوار کیا حضرت سیدنا علی اکبر ہم شکل پیمبر رضی اللہ تعالی عنہ خیمے سے میدان کارزار کی طرف تشریف لائے آپ کے چہرے کی تجلی نے مارکائے کارزار کو عالم انوار بنا دیا صد الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا سید حافظ محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمۃ اللہ الحادی اپنی مشہور کتاب سوانح کربلا کے صفحہ ایک سو تریپن ایک سو چون پر منظر کشی کرتے ہیں نور نگاہ فاطمہ اے آسماں جنا صبر دل ختیجہ پاک لختے دل امام حسین ابن بوترا شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب سورت انتخاب تو قامت کامتھلا جواب سورت خواب تو تلا جواب گے سو تھے مشک ناب تو چہرہ تھا آپ کا چہرے سے شاہزاد کا اٹھا جبیر کا مہرے سے پہر ہو گیا خجلت سے آب آ کا کل کی شام رخ کی سر موسم شبا سمبل نثار شام فدائے سحر گلا شہزادائے جلیل علی اکبر جمیل بستان حسن میں گل خوش منظر شبا پالا اہل بیت نے آغوش ناز میں شرمندہ اس کی نازو کی سے شیشہ کبا سیرا کوفہ عالم انوار بن گیا چمچا جو رن میں زہرا کا ماہتا کا جو رنگ میں فاطمہ زہرا کا ماہتا خورشید جلوہ گر ہوں پشتے سمند پر یا ہاشمی جوان کے رخ سے اٹھا نکا سولت میں مرحبا کا شوقت تھی رجز خان جرت نے باغ تھامی شجاعت نے کیری کا چہرے کو اس کے دیکھ کے آنکھیں جھپک گئیں دل کانپ اٹھے ہو گیا اردا کو استرا سینوں میں آگ لگ گئی اردا دین کے غیظ و غضب کے شولوں سے دل ہو گئے کباب شگاف تھا اس گل کے ہاتھ میں یا اجدا تھا مات کا چمچا کے تیغ مردوں کو نہ مرد کر دیا اس سے نظر ملا تا یہ تھی کس کے دل میں تھا کہتے تھے آج تک نہیں دیکھا شجاع ہوتا جو اس شیر کا جواب میدان کار ہو گئے شیر افغنوں کی حالت ہونے لگی کرا کہنا پیکروں کو سے دو پارا کر دیا کی ضرب خرد پر تو اڑا ڈالا تاریکہ چہرے میں آپ میں آفتاب نبوت نور تھا چہرے میں آپ کا نور تھا آنکھوں میں شان سولت سرکار بھوترا پیاسا رکھا جنہوں نے انہیں سیر کر شہر آ میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کر میدان میں اس کے حسن عمل دیکھ کر حیرت سے بد حواس تھے جتنے تیشے خوشا حیرت سے بد حواس تھے جتنے تھے شیخ خوشا نورے نگاہ پا سما جنا سب دل ختی جائے ارم بابا لگتے دل امام حسین ابن بو شیر خدا کا شیر وہ شیروں میں انتخاب